امام مالک نے خبر دی انہیں ربیعہ بن ابو عبد الرحمن نے انہیں قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تین سنت قائم ہوئی ہیں انہیں آزاد کیا اور پھر اختیار دیا گیا کہ اگر چاہیں تو اپنے شوہر سابقہ سے اپنا نکاح فسخ کر سکتی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ولائی آزاد کرانے والے کے ساتھ قائم ہوئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ایک ہانڈی گوشت کی چولہے پر تھی پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی اور گھر کا سالن لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چولہے پر ہانڈی گوشت کی بھی تو میں نے دیکھی تھی عرض کیا گیا کہ وہ ہانڈی اس گوشت کی تھی جو بریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقے میں ملا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور اب ہمارے لیے ان کی طرف سے تحفہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ستانوے